زیاد بن فیاض سے روایت ہے کہا میں نے ابو عیاض سے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ایک دن کا روزہ رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزے یعنی داود علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس